نہیں کچھ تم نے غذا کر لی سارے جھگڑے ان اسما کے اوپر تم کرتے چلے جا رہے ہیں الفاظ تو چھوڑو حقیقت کی طرف آؤ ٹھیک ہے رحمان نہیں کہتے اللہ ہی کہو لیکن یہ تو بتاؤ کہ تصور کیا ذہن میں تمہارے آتا ہے بات یہاں سے فرق پڑتی ہے رحمان وہ ہے تبارک اللہ جی جالت سمائے بروجم و جالتی ہے سراجم و کمرم منیرا رحمان پوچھتے ہو کہا یہ کائنات کی پہنائیوں میں پھیلے ہوئے اتنے عظیم جسا کرے جو ہیں جس نے ان کو بنا دیا اور پھر وہ کون ہے جو انہیں اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں کیا یہ تمہارے جن کو تم اپنے علا بنا رہے ہو یہ بت ان کے بنائے ہوئے ہیں جو خود تمہارے کنٹرول میں ہیں بڑی عجیب چیز ہے بت پرستوں کے متعلق بدھ پہلے موجود نہیں تھا تم نے اپنے ہاتھ سے گھڑ کے اس کو وجود میں لائے تو یہ تو اپنے وجود کے لیے تمہارا محتاج ہے قسم کی شکل تم نے اسے دی اس قسم کی اس کی شکل ہو گئی تو خدا کو بھی تم اپنے تصور پہ ڈھالنا چاہتے ہو اور مذہب میں عزیز نے من ہوتا یہ ہے خدا کو انسان اپنے تصور پہ ڈالتا ہے اسی لیے ہر مذہب کا خدا الگ الگ ہوتا ہے وہی کی روح سے خدا خود اپنے متعلق بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں جن الہوں کو ہم اپنے تصور کے مطابق بنائیں وہ بدھ ہوتے ہیں ضرور نہیں کہ وہ مٹی اور پتھر کے بدھ ہوں بدھ پرستی میں ایک فائدہ بڑا ہوتا ہے اور اسی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ پھر یہ بتوں کو کیوں پوچھتے جاتے ہیں بدھ سے آپ جو جی میں آئے کہتے چلے جائیں وہ سامنے سے تمہیں کچھ نہیں کہتا انسان کو اس قسم کا بہت خوش آتا ہے جو خود اس سے کچھ نہ کہے بدھ بان کے کبکے سے سنتا رہے اپنے ذہن میں آپ نے یہ کہہ لیا کہ ہم نے خوش کر دیا اس کو یہ راضی ہو گیا ہم سے اور چلے وہ کچھ نہ کہے سامنے سے اپنے ذہن میں اس کی تعظیم پیدا کر دی اس کا ڈر پیدا کر دیا اپنے ذہن میں اور اس کے پاس گئے تو وہ کچھ نہیں کہتا تم سے اور جو خدا قدم قدم کے اوپر تمہیں کہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ خدا کس کو پسند آتا ہے مذہب والا بت کی قسم کا خدا جو ہے نا اسے پسند کرتا ہے تو انہوں نے پھر بت بنا رکھے ہوتے ہیں وہ ہزار برس سے فلاں امام صاحب فلاں مبصر فلاں محدث فلاں قطب فلاں صوفی فلاں اولیاء فلاں ولی سب پہلے وہ ہے ہی نہیں وہ ان سے کچھ نہیں کہتے اپنے ذہن میں ایک بت بنا رکھا ہوا ہے اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں اس کے حضور نظر نیاز دے دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں حضرت صاحب بڑے راضی ہو گئے اور حضرت صاحب کچھ نہیں ان سے کہتے ہر مردہ کو یہ پرست کرتے ہیں زندہ بھی کبھی نہیں مانتے زندہ تو پکڑ لیتا ہے نا فوراً شخصیت پرستی مردہ پرستی نے من بت پرستی ہے وہ آگے سے کچھ نہیں کہتے جو مر گئے ہوئے وہ تو بیچارے یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ بابا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا جو میری طرف تو منسوخ کر رہے ہو وہ چارا بت ہے ہر مردہ بت ہوتا ہے کہا کہ خدا وہ ہے میں آ گیا پھر آیت کی طرف کائنات کے عظیم القدر جس کا ترے کس کے کنٹرول میں ہے کس کے اقتدار سے یہ کچھ ہو رہا ہے تمہارے یہ جو الہ ہیں یہ بت جو ہیں جن کو اپنے آپ کے اختیار و اقتدار نہیں ہے تم نے بنایا جس شکل میں ڈھالا ڈھل گئے جہاں تم نے ان کو گڑ کے رکھا وہاں گڑ گئے وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھو وہاں جا کے گڑ گئے سردی ہو گرمی ہو بےچارے اتنے بھی نہیں کہتے پہ آئے ٹھنڈ لگ دیے پہ میرے تو کپڑا ہی دو کچھ نہیں ایک یہ ہے علا تمہارا ایک وہ ہے کہ اس قدر عظیم الجسا کرے بھی اس کے کنٹرول میں ہے کہا ذرا دونوں میں فرق کر کے تو دکھا بھی ہے سراجم و کمرم منی پھر یہ یوں ہی جن مٹی تھیمڑ کہنے اس قسم کے کرے نہیں ہیں دیکھو تو صحیح تمہارے لیے روشنی کا سامان یوں تو یہ کرے ہی ہیں ان کروں میں سورج بھی کرا ہے دیکھ تو سارا کر پتہ نہیں کتنے اور کرے محتاج ہیں اس کی روشنی کے اگر اس کو بھی اندھا کرا بنا دیا جاتا زمین روشنی سے معروم ہو جاتی باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے روشنی کوئی نہ ہمارے یہاں کرا بنایا ہے ایک جس کا تعلق براہ راست زمین سے ہے اور وہ ایسا چمکنے والا کرا ہے سراجن کے معنی ہوتا ہے چمکنے والا کرا چڑا جسے کہتے ہیں روشنی دینے والا ترے بنائے اور ان میں وہ بھی کرا ہے کہ جو روشنی دیتا ہے اور کمر پھر بات آ گئی ٹھیک ہے آنے دیجیے بات تو چاند اور سورج سے ہی ہے شمس کے معنی چاند امر کے معنی سورج خدا نے چاند بھی بنایا اور سورج بھی بنایا ٹھیک ہے لیکن خدا سے پوچھنا چاہیے کہ یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے ولزی جال شمس زیام ول قمرا نورن روشنی تو دونوں میں ہوتی سورج میں بھی ہوتی ہے چاند میں بھی ہوتی ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ شمس اور قمر آیا ہے روشنی دینے والا ان کو بتایا ہے ایک کے لیے ضیاء کا لفظ ہے دوسرے کے لیے نور کا لفظ ہے یہ کیا ہے ہم تو کہیں گے نا شاعری ہے اور اس نے اسی لیے کہا تھا کہ یاد رکھو یہ شاعری نہیں ہے ماں الما شیر اب ماں جمبی لہو ہم نے شاعری نہیں سکھائی رسول کو رسول کے شاعر نے شاعری نہیں کہ وہ شاعری کرے شاعری میں وزن بیت کے لیے ایک لفظ زیادہ لکھا جاتا ہے یا دو لفظ الگ الگ رکھے جاتے ہیں وزن کے لیے کہیں شاید رکھا جاتا ہے اور لفظ اور کہیں انگبین لفظ رکھا جاتا ہے کچھ فرق نہیں ہوتا دونوں میں تو وہ کہتا ہے یہ شاعری تو ہے یہ تو ہے نہیں کہ شمسا زیان وال نور چودہ سو سال پیشتر عزیزا نے من عرب کے صحرا میں تری تری دور میں ایک امی کے کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں آج کے دور کے ماہرین نے علم الاخلاق سے پوچھیے وہ کیا کہتا ہے ان دو لفظوں کے متعلق عربی زبان میں <clears throat> ضیا کہتے ہیں اس وہ روشنی جو کسی کی اپنی روشنی ہو اور نور کہتے ہیں وہ روشنی جو اس نے کسی دوسرے سے مانگ لی ہوئی ہو اور آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سورج کی روشنی تو اپنی ہوتی ہے اور چاند روشن ہوتا ہے سورج کی روشنی کے عکس سے اس لیے قرآن نے اس کو نور کہا ہے اس کو ضیاء کہا ہے کتنا ہی نہیں اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ ہے اس کی ریفرنس دس بٹا پانچ شمس کو ضیاء اور امر کو نور یعنی یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے معنوں میں استعمال کے لیے تو وہ اپنی زبان میں دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کر دیتے ہیں روشنی کے معنوں میں لیکن جب قرآن دو کے لیے دونوں میں الگ الگ لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمیں کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے اب یہ قمر کی روشنی اس نے کہا کہ اپنی نہیں روشنی ہوتی ہے یہ اس نے دوسروں سے دوسرے سے مستعار لی ہوئی ہوتی ہے اور ایک لفظ ہے کیسا دلچسپ لفظ ہے سورہ شمس نائنٹی ون سورج سورج پہلے دو آئے تھے وہ شم سے و دہا ول ومرے تلا تلاحا جھوم جائیے عظیانے میں شمس سورج اور اس کی چمک اس کی توانی اس کی درخشندگی اس کی برائٹنیس اس کی اپنی ول کمر جی منت کلاح کلاح کہتے ہیں کوئی شخص جو کسی کے پیچھے پیچھے بھیگ مانگنے کے لیے چلا جا رہا ہے اوہ سورج کی اپنی پابندگی اپنے آپ برتتا ہے اور چاند ہے کہ یہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے بھیک مانگتا ہوا کہ مجھے روشنی دے دے مجھے روشنی دے دے چودہ سو سال پہلے ایک شخص کے کہہ رہا ہے ویزا نے من اربوں کی سرزمین اس زمانے میں تو یہ جو اسٹرانس تھے ان کے بھی ذہن میں ابھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی سورج سے مانگی ہوئی ہوتی اور اس مانگنے کے لیے اگلی چیز یہ کہ وہ چاند اپنی اس جو چاند کا اپنی رفتار ہے وہ سورج کے پیچھے پیچھے جاتا ہے یعنی اندازہ لگائیے اس میں ادبی خوبصورتی بھی کتنی ہے کہ وہ تو اپنی روشنی اپنی جھولی میں لیے آگے آگے جاتا ہے وہ تو مجسم نور ہے اور یہ کہ جس کے پاس آپ کی روشنی نہیں اس کے پیچھے بھیک مانگتا ہوا چلا جاتا ہے کہ دے دے بابا تھوڑی سی مجھے بھی دے جا کمرہ چلا آپ نے دیکھا کہ وہ شمس کو ضیاء اور قمر کو نور کیوں کہا گیا اور پھر قمر اپنی نورانیت یا روشنی لیتا کس طرح سے ہے چاند سورج سے پیچھے پیچھے جاتا ہے کٹورا خالی لیے ہوئے بھیک مانگتا ہوا اس کی روشنی کے تلا سراجم و کمرم بنی کمر میں نے تو اس کے چاند کی یہ عرب تھے آپ کو پتا ہے تمار بازی جس کو کہتے ہیں جوئے کو کہتے ہیں مقام اور جوائیے کو کہتے ہیں بنیادی معنی اس کے دھوکہ ہوتا ہے ریب ہوتا ہے اس کے معنی جنون کے ہوتے ہیں پاگل پن کے ہوتے ہیں دیوانگی کے ہوتے ہیں معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے یہ بات چلی تھی ابتدان انگریزی زبان میں بھی یہ لونت جانور ہے نا لونیٹکس پاگل پان کو جنون کو کہتے ہیں نا انہوں اسائلم یہ مینٹل ہاسپٹل جو ہے یوانوں کا ہے تو ابتدا سے کہیں سے یہ چیز ہے اور اصل تو یہ ہے کہ خاص شاعری میں آپ دیکھیں یا اگر آپ کو ذوق لطیف عطا کیا ہے فطرت نے تو آپ دیکھیں واقعی بھرپور چاندنی جو ہے بڑی جنون افزا ہوتی ہے سورج کی روشنی میں تو وہ روشنی ہوتی ہے چاند کی روشنی کے اندر عجیب قسم کی رانائی اور کشش ہوتی ہے شاید اسی سے ہی ابتدا میں انہوں نے لونر سے لونٹک بنا کے تو دیوانگی کہا اربوں کے ہاں بھی یہی چیز تھی وہ بھی اس کو جنون یا دھوکے کے معنی میں لیکن وہ دھوکے کے معنی میں استعمال کر کے جوئے کے لیے لفظ اس نے کمار دیا کمر سے یہ یہ بلا کہ اور اب تو ہمارے سامنے آ گئی ساری بات جو دھوکہ اور فریب کھا رہے تھے ہم چاند سے اب جو چاند پہ جانے کے بعد اس کے چہرہ زیبا سے پردہ اٹھایا ہے تو وہ ایک جلا ہوا کھنڈر نظر آ گیا تھا یہ سارا دھوکہ ہی دھوکہ تھا جو وہ دے رہا تھا ہمیں پتا چلا کہ یہ کمر کا لفظ انہوں نے دھوکے کے لیے کیوں رکھا ہوا تھا انہوں نے کیوں رکھنا تھا جس نے رکھا ہوا تھا سوچیے تو صحیح کتنا بڑا دھوکہ ہے جو دنیا کھائے چلی جا رہی تھی اس سے لیکن عویزہ نے من بہت سے دھوکے ایسے ہوتے ہیں جی چاہتا ہے کہ انسان دھوکے کھاتا ہی جائے بڑے پرلطف دھوکے ہوتے ہیں وہ اس سے نہ ہی پردہ اٹھے تو اچھا ہوتا ہے اب یہ چاند جو ہے اس کے وہ جو تصویریں آئی ہیں کنڈرات کہاں وہ چاند جو واقعی انسان میں ایک دیوانگی کی کیفیت پیدا کر دیتا تھا اور وہ جو اس کا وہ سامنے آ گیا ہے وہ تو ٹی وی پہ بھی دکھا رہے ہیں یہ چاند یا میرے اللہ جی چاہتا یہی ہے کہ یہ پردہ نہ ہی اٹھتا تو اچھا تھا ہمارا وہی چاند جو ہے وہ بڑا محبوب چاند تھا ہاں ہاں یہ دھوکے بڑے پور ہوتے ہیں تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود جی جاتا ہے کہ آدمی آنکھ بند کر لے لیکن پھر آنکھ بند کرنے سے تو فریب ٹوٹ چکا ہوا ہوتا ہے اب ہمیں لاکھ کوئی کہے کہ چاند کا وہ پہلا تصور جو ذہن میں لائیں یہ کھنڈ رات دیکھنے کے بعد وہ پھر نہیں آتا وہ تو فریب مسلسل جو ہے اسی میں ایک لطف ہوتا ہے جب آنکھ کھل گئی نہ زیا تھا نہ سور تھا خواب میں پیراسی نے دیکھا کہ اس کے پاس بکری ہے اور ایک خریدار آ گیا یہ سو روپیہ مانگتا تھا وہ پچاس دیتا تھا سودے بازی شروع ہوئی یہ نبے پہ آیا وہ ساٹھ پہ آیا کچھ فیصلہ ہو نہیں رہا تھا اتنے میں کیوں اس نے کروٹ لی جھٹکا آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی تو سودا جو تھا نقصان آنکھ باندھ کر کے کہتا لیا سوٹ ہی سوٹا سے Yeah. <laughs> پھر آنکھ بند کرنے سے پھر وہ نہیں فریب کھایا جا سکتا جب ایک دفعہ بھی آنکھ کھل جائے کسی کی پھر نہیں وہ فریب کھاتا ویزا نے من فریب کھاتے اس وقت تک جب تک آنکھ بند رہتی ہے اور فریب دینے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے کسی طرح سے بند رہے ہمیشہ کے لیے مذہب اور اس کی پیشوائیت کرتی یہ ہے کہ آنکھیں بند کیے رکھو ان کی آنکھیں نہ کھلنے پائیں ایک دفعہ آنکھ کھل گئی تو دوبارہ فریب نہیں یہ کھائیں گے جو مذہب میں آنکھیں بند کرا کے فریب دے کے ایک ثواب کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے جس کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا کیا ہے یہ کرتے رہو یہ ہمیں دیتے جاؤ یہ ختم دعاؤ یہ پانچ جاؤ یہ پیسے دو کی ہوئے گا وہ تو ہم سواب ہوئے گا پتا ہی نہیں ہوگا کیا لیکن اگر آنکھ کھل جائے پھر پتا چل جاتا مدر زدہ جو ہے وہ آنکھ کھولنا نہیں چاہتا میں تیرا جھنجھوڑو بیدار کرو جگاؤ او بکری کی فکر چند لینا یہ دور آیا تھا ہمارا جس میں زمانے کے تقاضوں میں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے مسلمان کو یہ بیدار کرنا چاہا تھا کہ کسی طرح یہ قرآن کی طرف آ جائے لیکن ان کی صحرآ ایسی تھی پھر سنا دیتی ہے اس کو مکمرہ کی سہاری سنائے چلے جا رہے ہیں سنائے چلے جا رہے ہیں یہ بھی فریب کھاتا چلا جاتا ہے میں نے کہا نا کہ اس فریب میں ایک لذت بڑی ہوتی ہے خواب کے اندر جو سودا ہو جائے نہ کچھ سرمایہ لگانا نہ کچھ کرنا نہ کرانا یعنی مفت میں ہی بکری کے سو روپئے مل جانے اور بڑی لذت ہوتی ہے یہ نہیں انسان چاہتا کہ یہ لذت چلی جائے کیا بات ہے پھر یہی جو یاد آ گیا جو کہنے والا غالب یہ بات کہہ سکتا ہے اپنے انداز میں بس ہجوم نا امیدی بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی یہ جو ایک لذت ہماری سید بے حاصل میں ہے مذہب میں صحیح بے حاصل ہوتی ہے عزیز مان اور اس میں ایک لذت ہوتی ہے اس اس لذت کو نہیں چھوڑنا چاہتا یہ افیونی نہیں یہاں سب نا امیدی کی انتہا سے یہ ہو سکتا تھا نا کہ یہ کرسم ٹوٹ جاتا وہ خود نہیں توڑنا چاہتا بس ہجوم نا امیدی خاتمے میں مل جائے گی یہ جو ایک لذت ہماری سید قرآن فریب میں نہیں رہنے دینا چاہتا کسی کو عزیزہ خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور حضرت عمر عمر اجلتا عنہ کے الفاظ میں ہاں ہاں کیا بات تھی اس شخص کی بھی شاید ایک شخص نے ان کے سامنے یہ کہا تھا نا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا آپ نے کہا کہ فکرہ مکمل کرو آدھا فکرہ کیوں کہتے ہو کہنا لگے کیسے میں کروں مکمل کروں کہا مومن وہ ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے کہا یہ خدا کی صفت ہے وہ نہ دھوکہ دیتا ہے کسی سے نہ دھوکہ کھاتا ہے مومن میں اگر خدا کی صفت ہے تو دونوں چیزیں اس کے اندر لاؤ دھوکہ نہیں ہوتا یہ باقی ساری جتنی مذہب کی صحاتری نہیں ہیں سب دھوکہ ہے دیتے بھی ہیں دھوکہ کھاتے بھی ہیں دھوکا جس میں ایک لذت ہوتی ہے صحیح بے حاصل کے اندر اسے نہیں ہم چھوڑنا چاہتے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا یہ خواب کے اندر وہ سودے ہو رہے ہوتے ہیں ویلکمر منیرن بات تو یہاں سے چلی تھی او واحل اراد کرا او ارادا شگو ان مایوسیوں اور امیدیوں سے نکلنے کا راستہ بات کر رہا ہے میں نے کہا ہے نا کہ کائنات کی آسمانی کروں کی سورج کی چاند کی دن اور رات کی لیکن کاری انداز سے رہا ہے کہ وہ جو وہ پھر وہی پنجابی میں جی مرحوما کے بتائی ہوئی یہ مسئلے ہیں کہ یہ نہیں گل سن نوئے نہیں کن کر گل تھی سنا پی ہے تو دراصل نو نے کن چ گل پانی ہوں گی کچھ یہ انداز ہے اس باتیں آسمانوں کی کر رہا ہے سنا رہا ہے زمین والوں کو کہا یہ ہے کہ ان مایوسیوں میں تم سمجھتے ہو کہ بڑی تاریکیاں ہیں اندوہ ناکیاں ہیں نا امیدیاں ہیں کیا اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی ہماری حالت میں بدل جائے گی یہ حالت کسی طرح سے کیا یہاں بھی تاریخی روشنی میں بدلے گی کہا کیا کہہ رہے ہو ہر روز نہیں دیکھتے کہ رات کی تاریخی کے بعد کس طرح سے شہر کی نمود ہوتی ہے کیا آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئی نہ پوچھ اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی کیسے عجیب مثال دیتا ہے و مایوس ہونے کی کون سی بات ہے کتنی تاریخی کیوں نہ ہو تم دیکھتے نہیں کہ ہر رات کی تاریخی کے بعد صبح کی نورانیت آتی ہے تو تم مایوس کیوں ہوتے ہو کیا آج ہمارا چاند سورج جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا ہے ڈوب چکا ہے نہیں نکلے گا نکلے گا کیوں نہیں ہے تو غزل کا ہی شیر لیکن ہے بڑا چپتا ہوا کچھ دے گا رہ گئی بات کٹ گئی شب ہجر تم نہ آئے تو کیا سہر نہ ہوئی لیکن جس پہ مایوسی تعی ہوتی ہے وہ اسی کو اور انداز میں کہتا ہے کہتا یہ ہے کہ شب ہجرا کے جاگنے والوں کیا کرو گے اگر سہر نہ ہو مذہب میں کبھی رات کی تاریخیاں سہر سے نہیں بدلتی ہیں مانا دین میں اگر کسی وقت بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی تاریخیاں چھا جاتی ہیں تو یقین وہ ہے کہ اس کے بعد سہر ہو کے رہے گی آثار بتاتے ہیں سہر ہو کے رہے گی تم نہ آئے تو کیا سہر نہ ہوئی سہر تو ہوتی ہے نہارا خلفت خلفت اب پھر لفظ آ گیا ہے اختلاف نارے و نہار بھی تو ہے خلفتن کیا ہاں. کس قسم کی مایوسی اور اس کے بعد کس قسم کی امید میں درخت کی جو کیفیت ہو جاتی ہے اس میں زندگی کا نمود کی کہیں کوئی علامت اور نشانی تک نہیں ہوتی کوئی نمود نہیں ہے کہیں سبزہ اور رویدگی کا نشان تک نہیں ہوتا پھٹ ہوتی ہیں شاخیں خشک ہوتی ہیں شاخیں لیکن انہی شاخوں میں سے جب باہر آتی ہے تو زندگی مسکراتی کیا کہ لگاتی باہر نمود میں آ جاتی ہے کونپلیں پھوٹتی ہیں شاخیں سر سبز ہوتی ہیں گنتے چٹکتے ہیں پھول گر گلاتے ہیں انہی خشک شاخوں کے اندر سے یہ جو خزان کی خشک شاخوں کے بعد اس میں سے یہ جو نمود ہوتی ہے ان ان گنتوں کی ان کوپنوں کی جو نئی زندگی کی بشارتیں دیتی ہیں عرب انہیں خلافت یا خلفتن کہتے تھے اور یہیں سے پھر خلافت کا لفظ سمجھ لیجیے کہ کیا معنی رکھتا ہے ملوکیت کی تاریخ کی ہوئی خزائیں اس استبداد کی تاریخیاں یعنی خزاؤں کو لے لیجئے جن میں زندگی کی کوئی نمود یا آثار نظر نہیں آتا تھا انسانیت بے برگو بار ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کے بعد جو ایک نیا نظام آتا ہے اندازہ لگائیے قرآن کریم نے اس کو استخلاف کیوں کہا اس کے بعد بہار ناؤ کہا جو خزاں کے بعد آتی ہے ملوکیت کے استبداد کے بعد اگر یہ کہیں دین خدا بندی آتا ہے تو کہا یہ خدا کے بعد بہار ہے جو آئی اور اس کے بعد کہا کہ ہم باہر سے نہیں لائے ان شاخوں کے اندر اس کی صلاحیت موجود تھی وہ صلاحیت ہی نمود سے باہر آئی ہے حقیقت میں اگر کسی شاخ میں اس کی صلاحیت نہ ہو وہ مردہ ہو چکی ہو تو وہ کبھی بھی بہار کے موسم میں ہری نہیں ہوتی ہے اسی لیے اقبال نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ملت پہ ادبار اور ذلت چھا چکی ہے اس کا درخت شجرے تو یہ بالکل خزاں دیدہ ہو چکا ہوا ہے لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو نکاتے بہار سے اور ساری نظم میں یہ کہتا ہوا آخر میں یہ کہتا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ ہے استوار رکھ ویوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ رہ شجر سے امید باہر رکھ نے من خلفتن یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں لفظ رات کی تاریخیوں کے بعد صبح کی نورانیاں کو کہتا ہے اسی طرح آتی ہیں جیسے خزاں کے بعد بہار کی حیات تازہ کی نمود ہوتی ہے خلفتن کا لفظ کسی ہے کہا کیوں گھبراتے ہو جعل ہو نہارا خلفتن لیکن کس کے لیے ابھی میں نے کہا ہے اس شاخ کے لیے جس میں حیات تازہ کی گرو مندی کی صلاحیت موجود ہے وہ مضمر ہے پوٹینشیل حالت میں ہے اس کے صرف باہر کے حالات ذرا سازگار ملنے چاہیے وہ یوں چہتے ہوئے باہر آ جاتی ہے بچھڑتے کہ اس میں یہ چیز ہو ہاں قرآن ہے عزیزہ من لمن ارادہ زکرا او ارادہ شکورا لیکن خلفا یہ اس کے لیے ہے جو خود یہ ارادہ کرے کہ میری کوششیں بھرپور نتائج برآمد جو سورج چڑھنے کے بعد بھی سوتا ہی رہے اور سوتا ہی رہنا چاہے اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ سورج چڑھے یا نہ چڑھے جس درخت کی شاخیں مردہ ہو چکی ہوئی ہوں اور مردہ کے متعلق میں مثال دیا کرتا ہوں کہ درخت کے ساتھ لگی ہوئی شاخ خشک ہو جاتی ہے جو شاخ ٹوٹ کے نیچے پانی میں گر جاتی ہے وہ گل جاتی ہے خشک شاخ میں تو نمود حیات کا امکان ہوتا ہے گلی ہوئی شاخ میں کبھی نہیں ہوتا مذہب میں یہ شاخیں گل سڑ جاتی ہیں عزیز عالمان ان میں نمود نہیں ہو سکتی تن اب پتا لگا کہ یہ تن کیوں کہا تھا خلفا تن لمن ارادہ یہ دکرا اور ارادہ شکریہ یہ اس کے لیے خلفاتن بنے گا ورنہ رات کے بعد دن تو ہر ایک کے لیے چڑھتا ہے تن اس کے لیے یہ بنے گا سزا کے بعد بہار اس کے درخت پہ آئے گی من ارادہ زک کرا او ارادہ شکورا جو اس کا خود ارادہ کرے کہ اس کی نمود ہو اس کو شرف ملے اس کو عزت ملے اس کو مجر ملے ذکر کر کے معنی شرف کو عزت ہوتی ہے او ارادہ شکورا اور شکور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے شکر کے معنی وہ میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو بات میں کہتا ہوں محاورہ عرب سے پوچھو کہ معنی کیا ہے قرآن سمجھ میں آئے گا شکر میں نے ساڑھا تو تم نا شکر الحمد للہ اللہ محمد رسول بھائی شکر ہو گیا صبر شکر پھر اگے مانے آئے ختم ہی ہو گیا گا بس یہاں کچھ نہیں ہو سکتا صبر شکر بکری کے ایسے تھن اتنے دودھ سے بھرے ہوئے کہ اس میں سے دودھ کے قطرے خود ٹپک رہے ہیں اس قسم کا بھرپور نتائج جو ہوتے ہیں کسی کے کہ جو خود اپنی نمود کر رہے ہوں ٹپک رہے ہوں اسے عرب شکر کہا کرتے ہیں جو چاہتا ہے شرف و مجد لینا جو چاہتا ہے کہ اس کی کوششیں بھرپور نتائج برآمد کرے اس کے لیے یہ رات کے بعد دن کا آنا خلفتن ہو سکتا ہے اور رحمان کی بات تھی اور آگے جتنی آئے تھے مان اس میں ہیں عباد الرحمان اللہ اڈ وقت کتنا ہے نہیں نہیں کیا کیا میری مینا غزل میں تھی ذرا سی باقی خیر کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے سر ان کا وقت جو ہے اس کی پابندی ضروری ہے تو کہتے ہیں وقت ہو گیا اور ویسے بھی آگے جو آ رہی ہیں آیات وہ مسلسل چلنی چاہیے بڑی عظیم عباد الرحمان کی خصوصیات بتائی ہیں اور رحمان اسی لیے کہا ہے کہ جب حالت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر جو تغیر واقعہ ہوگا اس کے اندر وہ واقعی ایک ایمرجنسی کتاب کا واقعہ ہوگا ایک انقلاب واقعہ ہوگا اس میں تسلسل کے ماتحت تو یہ ادبار اور زبوں حالی مسلسل آگے چلے گی نا اس کو اگر عظمت میں بلندی میں سروت میں دولت میں بدلنا ہے تو یہ ہنگامی ارتقا ہوگا اس لیے عباد الرحمان کہا ہے اور ان کی خصوصیات آگے بتائی ہیں قرآن نے ہم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم